وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في في النار بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله تک حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محترم سام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت احزاب کی آیت نمبر اکیس پڑھی گئی ہے اور اسی آیت کے متعلق آج کچھ باتیں ارد کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایک امتی کا نبی علیہ الدا شام سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہے اللہ رب العالمین کے بعد انسانوں پر سب سے بڑا احسان اور کرم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور نبی کو اپنی امتیوں کی کتنی فکر ہوتی ہے صرف ایک آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے ساتھ فرمایا ان نبی من انفسہم مومنوں تم کو اپنی جان کی جتنی فکر ہوتی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ کے رسول تمہاری فکر رکھتے ہیں ایک انسان اپنے نقصان اور فائدے کے لیے جتنا سوچ سکتا ہے ایک انسان اپنے متعلق جتنی فکر کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن امتیوں کا خیال رکھتے ہیں وما اور صلاح کا اللہ رحمت اللہ اسی لیے دنیا میں تمام لوگوں کو خاص طور سے مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات چاہتا ہے اپنے اعمال کو اجر و ثواب والا عمل بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور قیامت میں نجات اور فلاح چاہتا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا نقد کان القم فی رسول اللہ عس رس الحسن تم تمام لوگوں کے لیے سب سے بہترین اسوا اور نمونہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہی کے چال چلن انہی کے چال بھاگ انہی کے طور طریقے کو اپناؤ اور اٹھنے میں بیٹھنے میں دن زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوا بنا لو اللہ بھی راضی ہوگا تمہیں نجات اور کامیابی بھی مل جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آئے تو اللہ رب العالمین کے ان نے آپ کو اتنا ان نہ کرا بولو عظیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا با اخلاق بنایا تھا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ اخلاق حسنا کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی اخلاق حسنا عطا کیا ہے نبوت سے پہلے نبوت کے بعد ساری زندگی کا آپ کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوا ہے ام المومنین آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جب نبی علیہ سلاد شام غار ہیرا سے پریشان آئے اور اپنے گھر پہنچے اور گھر والوں سے کہا زم ملونی زم ملونی زم ملونی لوگوں مجھے ذرا اڑاؤ مجھے چھپاؤ مجھے ڈھانپو نبی علیہ سلاد شام کے لیے فوراً چار پائی لے کر بچھا دی گئی آپ کو اس پر لٹایا گیا اوپر سے کمبل ڈال دیا گیا یہ اس زمانے میں جو انسان کو پریشانی کے دور کرنے کا علاج تھا کیا گیا تھوڑی دیر میں حضرت امر مومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا محمد کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی علیہ السلام نے شاخ پورا قصہ بتایا کہ میں گار میں تھا سامنے سے بہت بڑی مخلوق آتی ہوئی نظر آئی اور جتنا قریب آتی گئی اتنی چھوٹی بنتی گئی یہاں تک کہ وہ غار میں داخل ہو کر کے مجھے پکڑ کر کے زور سے دبایا اور کہا کہ پڑا میں نے کہا ماں انا بکار تم پڑھو میں نے اس کو جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا تین مرتبہ اس طرح سے دبایا پھر چوتھی مرتبہ اس نے کہا ایک بسم رب خرق فہرحال میں خدیجہ آج تو چھوڑ کر کے چلا گیا اتنی خشی تو نفس تھی اب مجھے بڑا خطرہ اور اپنی جان کا ڈر لاحق ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ آنا اگر اتنا کس کر کے دبایا تو شاید دبا کر کے میری جان ہی نکال لے گا میرے مجھے قتل کر ڈالے گا کیوں نبی علیہ السلام کو بھی یہ علم نہیں تھا یہ معلوم نہیں تھا جو آنے والے جبرائیل امین ہیں آپ کو نبوت و رسالت عطا ہو رہی ہے وہ تو بعد میں آپ کو پتا چلا ورکا بن نوفل کے پاس گئے تب جو آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے چال چلن آپ کے گفتار آپ کے کردار آپ کے آبار آپ کے اقوال اور افعال کس قدر پوری دنیا والوں کے لیے اللہ نے اسوا بنایا ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خدیم گا انی خشیت والا نفسی مجھے اب ڈر ہے کہ کبھی اب دوبارہ آیا تو ہمیں وہ مار ڈالے گا ہمیں اپنی جان کا بڑا خطرہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کل میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار آپ یقین رکھیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ اپنے جان کی کوئی فکر نہ کریں آپ کو کوئی قتل کرنے والا نہیں کل ہرگز نہیں آپ کا یہ سمجھنا آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ کوئی آئے گا دوبارہ تو آپ کی جان نکال لے گا یہ ناممکنات میں سے ہے کیوں واللہ لا اللہ ابدا میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا اللہ آپ کے جان کی آپ کے مال کی آپ کی عزت کی اس دنیا میں اس قدر حفاظت کرے گا کہ دنیا میں کبھی آپ کو شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی وجہ کیا ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سات باتیں آپ کے متعلق بیان کی اور بتایا کہ یہ ہماری دلیل ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس شخص کو کبھی دنیا میں رسوائی اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی وہ سات چیزیں کیا ہیں یا محسوس الرحیم و تحمل ہمیں لوگ وہ تک سبل ماد و تک ہے وہ تقلس و تو عید اللہ نبائے بلحک و الحدیث و تو عدل امانہ یہ سات اعلیٰ درجے کے کمال آپ کے اندر ہیں اور یہ بڑی اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں جس شخص کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کبھی دنیا میں اسے ذلیل نہیں ہونا پڑتا وہ سات خوبیاں کیا ہیں نمبر ایک ان تعالیٰ تاثر الرحیم سب سے بڑا کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کیا کرتے ہیں اور جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلے رہنی کر رہا ہو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہر آفت سے اسے بچا لیا کرتے ہیں نمبر دو وہ تحمل کلّا اے محمد سلم آپ کا بڑا دوسرا کمال یہ ہے بڑی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تحمل الکلّہ اس پورے مکرمہ مکرمانی اور اس کے ارد گرد اندھوں کا لگڑوں کا لولوں کا اپاہد اور بے سہیار مددگار جو بڑے بڑے معذورین ہیں آپ ان کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھایا کرتے ہیں وطخ آپ سب کے ہمدرد ہیں آپ سب کے کو اٹھانے والے ہیں آپ ان کی خدمت کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی پریشانیوں میں کام آتے ہیں اور جو اللہ کے معذور بندوں کے کام آتا ہے اللہ اسے دنیا میں کبھی ذلیل اور خوار نہیں کرتے نمبر تین وہ تک سے معلوم دنیا کا ہر انسان اپنے لیے کماتا ہے زیادہ زیادہ اپنے بچے بچوں کے لیے کماتا ہے ساری کمائی ساری محنت ساری آمدنی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کرتا ہے اور آپ کا کمال یہ ہے آپ اپنے سے زیادہ بکے کے فقیروں اور محتاجوں کے لیے محنت کر کے کمایا کرتے ہیں دنیا میں ہر مزدور مزدوری اپنے لیے کرتا ہے لیکن آپ کا کمال ہے آپ مکے کے پہاڑیوں پر بکریاں چراتے ہیں اور آپ نے ابھی بھی جو کاروبار شروع کیا ہے آپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سے زیادہ گہروں کے لیے نمبر چار بڑا کمال آپ کا یہ ہے تو والا نواعبل حق اگر کہیں زلزلہ آ جائے کوئی طوفان آ جائے کہیں سیلاب آ جائے کہیں کہیں آفت آ گئی کوئی عذاب آنا اور سارے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہوں اور سارے لوگ اجڑ گئے ہوں تو اس دنیا میں سب سے پہلے مصیبت جگہ کی مدد کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے سب سے پہلے مصیبت دادا کی ہمدردی کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں نمبر پانچ بڑی خوبی آپ کے اندر یہ وہ تک رک گئی آپ بڑے مہمان نواز ہیں کوئی مسافر آنا کوئی پریشان حال آیا کوئی مہمان آیا تو آپ اس کی میزبانی کیا کرتے ہیں نمبر چھ وہ کل حدیث معلوم ہے کہ پورے مکے میں سب سے بڑے سچے آپ ہیں آپ سے بڑا سچا پورے مکے میں کوئی نہیں ہے آج تک دنیا نے آپ سے کبھی جھوٹ کا جھوٹے الفاظ سنا ہی نہیں ہے ہمیشہ آپ نے سچائی سے کام لیا ہے نمبر سات جو بڑا کمال آپ کے اندر ہے وہ یہ وہ تو دل آج تک دنیا میں آپ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کیا ہے ہمیشہ آپ امانت داری سے کام لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے جاہلیت میں بھی نبوت سے پہلے آپ کا جو لقب رکھا تھا استاد دنیا کا سب سے بڑا سچا اور دنیا کا سب سے بڑا امانت دار انسان ہے حضرت خدیجہ نے کہا جس کے اندر یہ کمال ہو یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اسے کبھی دنیا میں زلیل اور رسوا نہیں کرتا آپ چلے اٹھائی اور نبی شام کو لے کر کے بن نوفل کے پاس گئی ورکا بن نوفل ان کے بڑے بزرگ تھے اور ان کے بڑے شرابت دار تھے رشتے دار تھے اور اس وقت مکے کے سب سے بڑے معاہد اور وہی سب سے بڑے عالم تھے لے کے گئی اور کہا اپنے بھتیجے کو ذرا دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام شام سے پوچھا دیکھے نبی علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا ایسا ایسا ہوا ہنس پڑے کہا مبارک ہو تمہیں نام یہ وہی فرشتہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تھا جو فرشتہ اس سے پہلے موسا اور عیسا کے پاس آتا رہا اس وقت ورکا بن نوفل نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنا رہا ہے اور یہ آنے والی مخلوق جو تھی وہ جبرائیل امین فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی وہی لے کر کے آئے تھے آپ کو نبوت اور رسالت مبارک ہو کاش کی کاش کی میں اس وقت قوت طاقتور ہوتا میرے اندر جان ہوتی اور میں زندہ ہوتا جس وقت کی آج اس وقت آپ کے قوم آپ کو مکے سے نکالنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی اور آپ کو مکے سے باہر کر دے گی کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا موجود رہتا تو میں آپ کی مدد کرتا نبی رہ جن کو اپنی قوم پر بڑا بھروسہ تھا جو آپ کی قوم آپ کو ساد امین کہتی تھی آپ کو امانت دار اور سارے مکے کے لوگ آپ سے محبت کیا کرتے تھے جب کا نو نوفل کے زبان سے سنا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ بڑے پریشان ہوئے فرمایا ہوں مخرجیاں ورکا میرے سچا کیا کہہ رہی ہے یہ میری قوم مجھ کو نہیں نکالے گی وہ تو ہم سے بڑی محبت کرتی ہے نے کہا دیکھے محمد یاد رکھنا جو چیز تمہیں اللہ دے رہا ہے یہ چیز جس کو اللہ دانا دیتا ہے سے پہلے دیا ہے سب کی قوم نے اس کو ملک سے نکال دیا ہے اسے ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے کاش کی میں اس وقت موجود رہتا اور تمہاری مدد کرتا نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے پہلے ورکا بن نوفل دنیا سے چلے گئے لیکن نبی علیہ السلام شام اے روایا ورکا نے ہماری نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے لیکن یاد رکھا نا قیامت کے دن ہر انسان ایک امتی ایک فرد بن کر کے حس میں اٹھایا جائے گا اور نوفل کو اللہ تعالیٰ پوری ایک امت مقام و مرتبہ دے کر کے قیامت کے دن حج کے میدان میں کھڑا کرے گا میرے نبی الحاث السلام کے اسوا ہے آج دنیا میں سب سے بڑا انسان وہ سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرے ہمارے نبی نے جو خدمت کیا ہے کائنات اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا اسی لیے نبوت کے بعد ام آئے شرد اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یا امی یا اما امبی ان خل کے رسول اللہ علیہ وسلم امی جان نبی علیہ السلام کے کیریکٹر کیا تھے آپ کیا اخلاق کیا تھے آپ کے چال چلن کیا تھے آپ ذرا بتائیں گی جی، نہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن پڑھ لو قرآن میں جو کچھ لکھا ہے نبی کا اخلاق وہی تھا چلتے پھرتے آپ قرآن کی تفسیر تھی اے نبی شام کا یہ اخلاق پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نبی کی پوری سیرت پانچ باتوں کے اندر آ جاتی ہے نمبر ایک رہے نبی رہ سرا شم کمال تھا ہاں؟ لم یقن سن نبی رہے سرا سم دے نہیں تھے بے شرمی کی باتیں بے شرمی کے کام بے شرمی کے چار چلن زندگی میں نبی علیہ شام نے کبھی نہیں اختیار کیا نبی علیہ رہ بہت ہی زیادہ با تھے نبی علیہ کبھی اپنی کاموں میں از کھول کر کے بھی نہیں پہلے ہاں کہتی پہلا کمال یہ تھا نبی کی پہلی سیرت یہ ہے کہ نبی فا فاہشن نبی علیہ شام بے حیا نہ تھے نہ بے حیائی کا کام کیا نہ بے حیائی کسی آنکھوں کو دیکھ دیکھا نہ بے حیائی کو کانوں سے سنا اور نہ کبھی بے حیائی کا کوئی کوئی بات کہی یا بے حیائی کا کوئی عمل کیا نمبر دو ولا کمال تو یہ ہے بڑے سے بڑے دیندار لوگ بھی حیا لوگ بھی کبھی مذاق کرتے ہیں تو ادراہ مذاق کچھ نہ کچھ بے حیائی اور بطور زندگی کے کچھ نہ کچھ بے شرمی کی باتیں کر لیتے ہیں حضرت آشا نے کہا اللہ کی قسم نہ نبی علیہ مرات شام کبھی بھی تکلف اور بطور مذاق کے بھی بے حیائی کی باتیں نہیں کیا ہے نمبر تین کہتی ہے بڑا کمال تھا لا بس سب سے بڑا کمال یہ کہ نبی علیہ تو شام کی بڑی خوبی یہ تھی کہ زندگی میں کبھی دشمنوں سے بدلا نہیں لیا ہے سارا ریکارڈ آپ کا قائم رہا لا ہمارے نبی بھی دنیا میں کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا اللہ ہو آخری عمر بھی آخری عمر بھی دنیا سے جاتے ہوئے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اے اللہ میں بھی بشر ہوں میں بھی تیرا بندہ ہوں اے اللہ اگر کس ہم سے کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو کسی کو سب پہنچا ہو کسی کو ہم نے زبان سے کچھ کر دیا ہو ہم نے کسی پر بدعا کر دیا ہو یا ہم نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو اے اللہ ہاں، میں نے اپنے جن بند آپ کے جن بندوں کو برا بھلا کہا یا ہم نے گلوج لانت لانت دی اے یا ہم نے ان کو ستایا ہے اے اللہ ہم دعا کرتے ہماری دعا کو ہماری بد دعا کو ہماری لانت کو ہمارے لان چان کو ہم نے کسی کو ادا پہنچایا ہے تو ان تمام چیزوں کو اللہ میری دعاؤں میں تبدیل کر دے ان کے حق میں یہ نبی رہ پراسام دنیا سے گئے تو اپنے تمام زندگی بھر کی باتوں کو اگر اللہ میرے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہے تو اللہ اس کو ہماری دعاؤں میں تبدیل کر دے نبی کا یہ کردار تھا آج دنیا نبی رہے اس سیرت سے اس اسوے سے کتنی دور ہو گئی ہے نمبر پانچ آج سردی اللہ تارانا کہتے ہیں ولا ولا نمبر سے بازاروں میں کھڑے ہو کر کے چیخنے چلانے والے شور مچانے والے بدقرامی کرنے والے نہیں تھے آخری اور پانچویں چیز بڑی زبردست آپ کی بیان کیا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نبی کی سیرت ہم سے پوچھنے والے یاد رکھو وہ یا کو ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کبھی برائی کا بدلا برائی سے نہیں دیا بلکہ سوال یہ تھا ہر سال ان کو معاف کیا اور درگزر کیا دنیا بھی معاف کیا اور آخرت بھی اس کو معاف کر دیا نبی کی آمد کے دن کسی کو پکڑ کے نہیں لائیں گے اللہ مجھے اس سے بدلا دلوا اس نے ہمارے ساتھ اجازتی کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں نبی کی سیرت نبی کا اسما نبی کا طریقہ اپنانے کے نصیب فرمائے اکول اللہ من کل الیہ الحمد للہ وقفا وسلام الصفا اما نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا عجیب و غریب آپ پر ایمان لانا ضروری ہے آپ کی تعظیم ضروری ہے اور مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں مال اولاد یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے جب تک ایسی محبت ہمارے دلوں میں اور ایسی عظمت ہمارے دلوں میں نہ آ جائے تب تک انسان مومن نہیں بن سکتا اسی لیے صحاب کرام نے اس حقیقت کو سمجھا تھا پوری دنیا کے اندر صحابہ نے نبی کی جو عظمت کیا نبی کا جو احترام کیا کائنات میں کسی نے اپنے بڑوں کا ایسا احترام نہیں کیا اگر احترام کیا تو اس کو خدا بنا دیا اس کے مقام و مرتبے سے بہا کر کے اور گمراہی میں ہو گئے لیکن ایک انسان کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اس مرتبے کو لحاظ رکھتے ہوئے کائنات میں صحابہ سے زیادہ نبی کا احترام کسی نے نہیں کیا اس لیے امر ابن العاص رضی اللہ رما کہتے ہیں کہ لوگوں جب سے میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہو گیا نبی کی عظمت نبی کا اجلان نبی کی حیبت ہمارے دل میں اتنی آ گئی کہتے ہیں اللہ کی قسم مومن ہونے ایمان لانے کے بعد زندگی بھر نبی رہ تباہ شام کو نگاہ بھر کر کے دل بھر کر کے دیکھ نہیں سکا آپ کو دیکھتا رہتا مارے اجلال کی نگاہیں نیچی پڑ جاتی آسودگی جی نہ ہوتی کہتے ساری زندگی گزر گئی نبی کو دل بھر کر کے دیکھنے کی ہمت نہ پڑی دنیا کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس زمانے کا ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد مسلمان ہوئے مسلمان ہونے سے پہلے پہلے جب نبی علیہ شام کے سامنے آئے اور صحابہ کو دیکھا تو واپس جانے کے بعد اسلام کا یہ دشمن کہتا ہے واللہ ما تو احدن یحب احدن قہب اصحاب محمد محمد اے لوگ سن لو ہم نے دنیا میں بہتوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بڑوں سے محبت کرتی ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد کے ساتھ ہی جتنی محبت سے محبت کرتے ہیں کائنات میں کسی نے اپنے بڑے سے ایسی محبت نہیں کی یہ بہت بڑی گواہی ہے اسلام کے دشمن کی اور بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا ایک بہترین اسوا قائم کر دیا آج ہمیں نبی کو اسوا اپنانے کی ضرورت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی علیہ رات بھاگ پر تحجد کی نماز پڑھتے قیام کرتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا سوجن آ جاتی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سارے گنا بخشے بخشائے ہیں آپ اتنی مشقت اور محنت کیوں کرتے ہیں رات رات کی نماز پڑھتے ہیں قدموں میں ورم آ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے اتنی پریشانی اٹھانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے پیارے نبی نے جواب دیا افلا شکورا میرے بھائیو ذرا بتاؤ رب نے میرے اوپر اتنا کرم کیا کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو کیا رات رات بھر ہم تحجد کی نماز پڑھ کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جائے دنیا میں ایسی شکر گزاری کبھی کا مثال کوئی کائنات میں پیش نہیں کر سکتا نبی علیہ سراط اسلام دن کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے جو اپنے اہل ویان اپنے بال بچے اپنے بیوی اور اولاد کے لیے بہتر ہو حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا امی جان نبی رہے سراطنام کا معاملہ کیا تھا تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کار ارحم اللہ سے محمد سلم کائنات میں سب سے زیادہ اپنے اہل ویال دیدی بچوں سے محبت کرنے والے تھے دنیا میں ریکارڈ توڑ دیا نبی رہے سراب سفام کی نوازی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ رہا ہے نبی رہے سراب سام مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں اور اپنی نوازی کو کندھے پر بیٹھائی ہوئی ہیں نبی رہے سراب سجدہ بہت لمبا کر دیا لوگ پریشان اچھا بہت دیر کے بعد آپ نے اللہ ہو پر کا سجدے سے سر اٹھایا صحابہ نے سلاح کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہمیں تو شاید آپ کی روح تو ہو گئی آپ سر نہیں اٹھا رہے ہیں فرمایا نہیں روح کب نہیں ہوئی تھی یہ میرا ہے یا حسین یہ میں سجدے میں گیا آ کر کے گردن پر بیٹھ کر کے کھیلنے لگا تو میں سوچا اگر جلدی سر اٹھا دوں گا تو اس سے تشنگی رہ جائے گی میں دیر تک سجدے میں پڑھا اللہ اللہ کی ہم کو سنا کرتا رہا تاکہ یہ بچہ آسودہ ہو جائے کھیل کر کے پھر میں نے اللہ اکبر کہا یہ نبی رہستان کے اولاد سے محبت تھی اور ٹی ویوں کا معاملہ جو ہے پوچھا گیا یا اما ایسا مل ملو نبی رہے سم گھر میں کیا کیا کرتے تھے کیا کیا پوچھتے ہیں نبی رہا شام جیسے تم لوگوں کے شوہر ہیں ایسے ہی ہمارے بھی شوہر تھے لیکن بڑا کمال تھا مقام و مرتبہ کا کیا کان یک سے وہ وہ وہ یقون محنت حال ہی بڑا کمال یہ تھا اگر کہیں جانا ہے جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو اپنے سے جوتا ڈھانٹ لیتے تھے اگر کہیں بٹن لگانا ہوا ہے سوئی اور دھاگا منگائے فوراً بٹن لگا لیا اگر کہیں کپڑا پھٹا ہوا ہے تو سوئی دھاگا لیے اور اپنے دست مبارک سے کپڑے کو سل لیا یہاں تک کہ وہ یقون فی محنت حال ہی کمال تو یہ تھا کہ جب تک آپ گھر میں رہتے آپ اپنی بیویوں کے کام میں حصہ بتایا کرتے تھے میں برتن دھل رہی ہوں تو نبی علیہ السلام جھاڑو لگا رہے ہیں میں آٹا گوند رہی ہوں تو نبی علیہ السلام چولہے میں آگ جلا رہے ہیں یہ ہمارے نبی کا کردار تھا گھر کے اندر لکڑ کانا رسول اللہ اس رسول پڑا آئیے مارکیٹ میں جب داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام سامنے وہاں بھی ریکارڈ قائم کر دیا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ وسلم صحیح نقل کرتے ہیں نبی ریس راستہ بارکٹ میں تھے لوگوں کو کاروبار کرتے ہوئے لین دین کرتے ہوئے لیتے اور دیتے ہوئے آپ نے دیکھا آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اے میرے امت کے لوگوں اے مدینے طیبہ کے تاجروں اور مارکیٹ میں رہنے والے یاد رکھو رحم اللہ عبدا سمحن اذا باہ و سمحن اذا اشترا وہ تمہاری پدا یاد رکھو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اس امتی پر مرتے جب زندگی بھر کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے کون امتی کہ جو بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ بیچتا ہے لیتا ہے تو نرمی کے ساتھ لیتا ہے اور دیتا ہے تو اخراج کے ساتھ نرمی کے ساتھ دیا کرتا ہے پھر آپ کے ساتھ ہمارا ارے لوگوں لین دین میں اپنے پاسر کے ساتھ ساتھ نرمی کا معاملہ کرو اللہ کی قسم اللہ نے ایک بندے کو جنت میں اس لیے داخل کر دیا کہ لین دین میں سامنے والوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا کرتا تھا آج دنیا نبی سے پائے خاص بھی نہیں پہنچ سکتی یہ طرح طرح کی خدمتیں انسانیہ کو یہ جو ادارے قائم کر رہے ہیں حضرت سہل بن ہنزلیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ سرا سم راستہ پکڑ کے جا رہے تھے ایک طرح کے دروازے پر اونٹ بدھا ہوا تھا اونٹ بدھا ہوا ہے آپ نے جاتے ہی میں دیکھا کہ اونٹ بھوکا ہے سامنے چارے کا برتن ہے لیکن اس میں چارہ نہیں ہے پانی پینے کا برتن ہے لیکن مالک نے پانی نہیں رکھا ہے اس میں اونٹ کا پیٹ مارے بھوک کر کے سپڑ کر کے اوپر کی طرف پیٹ کی طرح ملتا جا رہا ہے نبی رہے سرا شام صبح دیکھیے پھر شام کو آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو اسی حالت میں اونٹ کو دیکھا جس حالت میں جاتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا آپ کھڑے ہو گئے اس اونٹ کا مالک کون ہے کس کا یہ اونٹ ہے آپ بہت دیر تک اعلان کرتے ہیں کسی نے کوئی جواب نہ دیا کس کا ہے پھر اللہ کے رسول نے ارشاد سمایا اے لوگوں اللہ بھائی یہ جانور جو تم پالتے ہو ان جانوروں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ان کے ساتھ مہربانی کرو پھر آپ نے فرمایا ارکبوہا صالحتن سال اگر سواری کرنی ہے تو خوب اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ انہیں آسودہ رکھو انہیں مضبوط رکھو اس طرح سے بھوکھا رکھنا جانور کے لیے جانور کا جائز نہیں ہے وہ صالحتن اور اگر سبا کر کے تمہیں کھانا ہے تو ایسا نہیں کہ باہ دو ایک ہفتہ پہلے تو پا تو پا کر کے ادھر سکھا دو اس کے بعد سوا کرو نہیں اگر دبا کر کے کھانا بھی ہے تو اس کو برابر چارہ دو اس کے پانی کا انتظام کرو اس کی خدمت کا انتظام کرو اہل علم کہتے ہیں نبی کا یہ کمال ہے کہ اونٹوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنا امت پر فرق قرار دیا ہے لقد کان رسوم کی رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے اسوے پر چڑھائے اللہ ہم نے جو بیمار ہو عطا فرما جو مقروض اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو ہمارے بھائی یہاں یہ دنیا میں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کر دے انہیں صحت اور رافیت نصیب فرما انہیں صحت عاجلہ نصیب فرما اللہ ہم نے پریشان ہار بھائی کی پریشانی کو دور کر دے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے و مددگار اور ان کے ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر پریشانی سے حفاظت فرما اور ان سے اچھے کام لے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت سلام کی نصیب فرما ہر برے کام سے محفوظ کر لے ہر بلا اور آپس سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا والے العالمین سے وہ کام لے جو امت اور ملت قوم اور وطن کے لیے خیر کے فائدے مند ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور پکڑ لے جو امت اور ملت کے لیے نقصان دے قوم اور قوم اور وطن کے لیے سبق بڑا کرتے ہیں اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى